رحمان الرحیم عزیزہ نمان آج کا درس سورہ فاتحہ کے تیسرے لفظ سے شروع ہوتا ہے سورہ فاتح الحمد ہے اور اس کے بعد ہے رب العالمین حمد اور اللہ کے متعلق ہم پہلے درس میں دیکھ چکے ہیں اب یہ بات آگے آئی رب کا لفظ اس کے اندر آیا اس کی اہمیت تو اسی سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہر قسم کی انتہائی مکمل شکل کی حمد اللہ کے لیے ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیوں اس قسم کی حمدیت کا مستحق ہے اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے تو گویا یہ اس کا رب ہونا اسے ربوبیت ربوبیت کہا جائے گا تو اس کی ربوبیت وہ بنیادی علت یا قوض ہے یا سبب ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ ہر قسم کی حمدیت اسی کے لیے ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ رب کی صفت خدا بندی کتنی محیط کل ہے کتنی وسیع ہے کتنی گہری ہے کہ یہی بنیادی طور پر اس کے حمدیت کا باعث بنتی ہے اس ربوبیت کی تفاصیل قرآن کریم کے مختلف مقامات سے مختلف انداز میں آئیں گے لیکن بنیادی نقطہ اس کا یہی ربوبیت ہی ہے حقیقت مادے کے اعتبار سے رب جس کا مادہ ہے رے بے بے اس کے بنیادی معنی ہیں نشو و نما دینا یعنی کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے اس لیے اور اس طرح گزارنا کہ وہ بتدریج نشو و نما پاتی ہوئی اپنے نقطۂ آغاز سے تکمیل تک پہنچ جائے یہ طریقے نشو و نما ربوبیت کہلاتا ہے اور اس طرح نشو و نما دینے والے کو رب کہا جاتا ہے اس طریقے نشو و نما میں اصلاح درستگی اور استحکام کے پہلو بھی مزمر ہوتے ہیں پھر چونکہ نشو و نما کا لازمی نتیجہ شگفتگی اور شرابی ہے اس لیے عربوں کے ہاں اربا تو ان پودوں کو کہتے تھے جن کی سرسبزی اور تازگی سردی اور گرمی ہر موسم میں یکساں رہتی ہے تو تصریحات ان تصریحات سے رب کے بنیادی معنی واضح ہو جاتے ہیں یعنی کسی شے کو اس کا نقطۂ آغاز سے نشو و نما دیتے ہوئے پایا تکمیل پر پہنچنے والا انتظام کرنے والا اصلاح کرنے والا آگے بڑھانے والا اور اس انداز سے آگے بڑھانے والا کہ اس شے کی سرسبزی اور تازگی موسم کے تغیرات سے بھی متاثر نہ ہو اور وہ اپنے جو کچھ اس نے بننا ہے وہ کچھ بن جائے بطری کے احسن بن جائے ایسا کرنے والا رب کہلاتا ہے یہ محسوس کائنات جو ہمارے سامنے ہے یا وہ ماسوس کہ جو ہمارے سامنے تو نہیں ہے لیکن اس منتہا سلسلہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہے یہ کس طرح عدم سے وجود میں آ گئی اس کا جواب فکر انسانی سے ممکن نہیں نظام فطرت میں قانون علت و معلوم یعنی law of cause and effect جاری اور ساری یعنی یہاں جو کچھ ظہور میں آتا ہے وہ کسی سبب کا نتیجہ ہوتا ہے تبھی سائنس فزیکل سائنس ہماری علت اور معلول کاز اینڈ فیکٹ کی کڑیوں کے دریافت کرنے کا نام ہے یہ محققین ان کڑیوں کو پیچھے لیے جاتے ہیں اور وہ اپنی اس تحقیق میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس میں بلاخر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں یہ کائنات تو موجود نظر آتی ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح وجود میں آ گئی یعنی وہاں ایفیکٹ تو ہوتا ہے لیکن اس کے کاز کا کچھ پتہ نہیں چلتا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس مقام پر اسی طرح دانتوں میں انگلی دبائے محوے حیرت کھڑا دکھائی دیتا ہے جس طرح ایک جاہل مطلق ہم نے اللہ کے عنوان میں دیکھا تھا کہ الہ کے ایک معنی متحیر ہو جانا بھی ہے آغاز کائنات وہ مقام ہے جہاں جس کا تعلق خدا کی شان الوحیت سے ہے یعنی وہ مقام کے جہاں پہنچ کے عقل حیرت عقل انسانی محو حیرت ہو جاتی ہے کہ نتھنگ نیس سے یہ چیز وجود میں بینگ بن کیسے گئی اس کے لیے قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کہا ہے بدی السماوات والارض دو بٹا ایک سو سترہ اور دوسرے مقام پہ ہے فاتر السماوات والارض چھ بٹا چودہ ان دونوں لفظوں کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو بغیر کسی سابقہ مسالے کے وجود میں لانا علت کے بغیر معلول کاز کے بغیر ایفیکٹ آغاز کائنات وہ خدا کی اس صفت بدی اس سماوات یا خاطر اس سماوات کی مظہر ہے اور یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس طرح سے وجود میں آئی عالم تحیر میں ہم آج اس مقام پر ہوتے ہیں یہ جو اس طرح سے شے وجود میں جب آ جاتی ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ خلق ہے اور اس سے پہلا جو اس کا کوئی مقام ہوتا ہے وہ مراحل ہوتے ہیں وہ عالم امر کہلاتا ہے ایک یورپین مفکر پرنجن پیٹسن اس نے کہا ہے کہ عربی زبان ہمارے مقابلے میں بڑی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے کہ اس کے ہاں کریشن کے لیے دو لفظ ہیں ایک امر اور دوسرا خلق لیکن ہمارے ہاں اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ کریشن ہے حالانکہ کریشن وہاں آئے گا جہاں کوئی شے محسوس طور پر سامنے آ جائے لیکن اس کے محسوس طور پر سامنے آنے سے پہلے جو مراحل ہے ان کے لیے ہماری زبان میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے اور یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس نے عالم امر اور عالم خلق دو الگ الگ عالم بتائے ہیں عالم امر کے متعلق یوں سمجھیے کہ جیسے کسی ایجاد کرنے والے کے ذہن میں پہلے ایک تصور آتا ہے ایک نقشہ آتا ہے وہ محسوس طور پہ شاید ابھی وجود میں نہیں آتی لیکن اس کے متعلق وہ ڈیزائن وہ ڈائریکٹو وہ ساری چیزیں آتی ہیں لفظ امر کے معنی ہی ڈائریکشن کے ہیں چنانچہ اس کے متعلق انگریزی میں انگریزی زبان میں سمجھانے کے لیے یہ ڈائریکٹو انرجی آف گاڈ یہ کہا جاتا ہے جہاں وہ یہ الفاظ تو ہم انسان کے ذہن کے ہی کہہ سکتے ہیں نا جہاں وہ اپنے ذہن میں اپنے تصور میں اس شے کا نقشہ مرتب کرتا ہے شے اصل میں وجود میں نہیں آتی لیکن جب وہ شے وجود میں آتی ہے اس نقشے کے مطابق تو وہاں سے عالم خلق شروع ہوتا ہے خلق کے معنی ہوتے ہیں جو چیزیں مسالے کے طور پہ موجود ہوں ان میں مناسب نشو و نما سے صحیح صحیح پرپورشن سے نئی نئی چیزیں بناتے چلے جانا لفظ اخلاق ہے جس کے معنی صحیح پرپورشن کے ہیں انسانی صلاحیتوں کا انسانی استعداد کا صحیح صحیح پرپورشن میں ہونا یہ جو صحیح ترین پرپورشن کے اندر ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بیلنسڈ پرسنالٹی اسی کے لیے لفظ آیا ہے کیونکہ اس میں پرپورشن بالکل صحیح ہوتی ہے لہذا خلق کے معنی ہوتے ہیں پہلے سے موجود شے میں نئی نئی پرپورشن تناسب سے نئی نئی چیزیں وجود میں لاتے چلے جانا یہ جو چیز ہے ابتدا میں اس شے کا صرف آپ یوں کہیے کہ میٹیریل میں موجود ہوتا ہے مثال کے طور پر یوں سمجھیے آپ نے کمہار کو دیکھا ہوگا اس کا چاپ بھی دیکھا ہوگا اس کے پاس مسالہ کیا ہوتا ہے گوندی ہوئی مٹی ہوتی لیکن اس اس, مٹی میں اس مٹی کو اس نے بنانا کیا ہے کس کالم میں ڈھالنا ہے کیا چیز تیار کرنی ہوتی ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتی وہ پھر اس مٹی کو چاک پر رکھتا ہے اور پھر اس میں صحیح تناسب پیدا کر کے کبھی پیالہ بنا دیتا ہے کبھی سراہی بنا دیتا ہے کبھی سہنک بنا دیتا ہے عجیب عجیب چیزیں اس میں سے نکلتی چلی جاتی ہیں وہی جو مٹی کا سودا سا رکھا ہوا تھا تو یہ جو چیز ذہن کے اندر اس کے ایک نقشہ تصور ہے کسی چیز کے بنانے کا اس کے مطابق وہ اس میٹیریل سے یہ نئی نئی چیزیں بنائے چلا جاتا ہے وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ بت یا معبود جس کی پرستش ہندو کرتا ہے وہ پتھر کی چٹان کے اندر چھپے بیٹھا ہوتا ہے یہ سنگ تراش کا ذہن ہے جو پہلے نقشہ مرتب کرتا ہے اس شے کا اور پھر اس پتھر سے حشو و زوائد کو الگ کرتے ہوئے اس میں سے وہ حسین و جمیل ایک ایسی شے تراش دیتا ہے جس کے سامنے یہ اپریشیٹو مائنڈ کا یوں کہیے کہ اس کی اپریشیٹو مائنڈ کی اپریشیٹ کرنے والے کا سر نیاز جھک جاتا ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زبین نیاز میں وہ اس شے کو کہ جو ابھی کریٹر کے مائنڈ میں ہوتی ہے معاف رکھیے گا خدا کے لیے اب یہی لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں اب کیا کریں مجبوری ہے ہمارے زبان کی بلکہ فہم کی ادراک کی شعور کی ہمارا ذہن محدود ہے فائنائٹ ہے اور خدا تو ان فائنائٹ ہے ان فائنائٹ کے لیے فائنائٹ الفاظ جب استعمال کریں گے تو وہ صحیح صحیح معنوں میں صحیح صحیح انداز میں اس کا مفہوم ادا نہیں کریں گے لیکن کیا کریں ہم اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر تو اس مٹی کے تودے کے اندر جو کچھ بننے کے امکانات ہوتے ہیں اس کمہار کا ہاتھ اس اپنے پہلے سے ذہن میں رکھے ہوئے نقشے کے مطابق اسے بنائے چلا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں الباری المصور باری کے معنی ہوتا ہے کہ کسی شے میں جو زائد چیزیں ہوں ان کو الگ الگ کرتے چلے جانا اور پھر ان کو اس تصویر کے مطابق بنا دینا جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے کائنات جس شکل میں ہمیں نظر آتی ہے اس کا نقطۂ آغاز اسی قسم کا نہیں ہے یعنی جو شہ جس شکل میں ہمیں آج نظر آتی ہے وہ شروع میں ہی اسی قسم کی نہیں تھی یہ نہیں تھی کہ یہ ہر شے اسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کسی طرح پیدا کر دی مثلا انسان جس شکل میں آج موجود ہے یہ بات نہیں تھی کہ پہلا انسان خدا نے اسی قسم کا بنا دیا وہ جو آدم کی تخلیق کے متعلق ہمارے ہاں عام طور پر روایتیں اور قصے مشہور ہیں وہ حقیقت نہیں ہے وہ تورات کے دیے ہوئے قصے ہیں قرآن کے نہیں ہیں قرآن اسے نہیں مانتا کہ پہلے سے اسی طرح سے ایک ایک انسان کا پتلا بنا دیا پھر اس کی پتلی چیر کے اس میں سے ایک ہوا اس کی بیوی نے کھایا یہ نہیں ہے یہ مثلا انسان ہی کو اگر آپ لیجئے یا لائف کو لیجئے وہی ایل کیپیٹل والی لائف تو اس کا آغاز ایک لائف سیل سے ہوتا ہے جو نیکڈ آئی سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا قسم کا وہ سیل ہوتا ہے مائکروسکوپکلی اسے دیکھا جا سکتا ہے اس سیل کے اندر اس سیل کے اندر جیتا جاگتا انسان بننے کے مزمرات ہوتے ہیں پوٹینشیلٹیز ہوتی ہیں اب اس نقطے سے اس زندگی یا لائف کو مختلف مراحل میں سے گزارتے ہوئے گردشیں دیتے ہوئے اس مقام تک لے آنا کہ وہ جیتا جاگتا انسان بن جائے یہ ہے جسے خدا کی ربوبیت کا مظہر کہا جائے گا ہمارے دور میں تھیری آف ایولیوشن نظریہ ارتقا کو سائنس کا مار کا آرا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے اور یہ واقعہ ہے بھی بہت بڑا کارنامہ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ بات ہمارے اس دور میں ایجاد نہیں ہوئی یوں کہہ لیجئے کہ اس کا انکشاف ہوا ڈسکور ہوا یہ در حقیقت قرآن کریم میں موجود تھی قرآن کریم کی سورہ اس سجدہ میں غور کیجئے کہ کس انداز سے اس بات کو کہا گیا کہا کہ من المرا الى سمائے اللہ تعالی اپنے امر اپنے ارادے اپنے ڈیزائن کی ابتدا پستری درجے سے شروع کرتا ہے سما یا ارجو پھر وہ آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے فی یومن کانا مقدارو الفا صنعت ممات اور ایک ایک دور میں سے گزر کے ایک ایک مرحلے میں سے گزر کے وہ جو تمہارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے دوسری جگہ ہے وہ پچاس پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے پچاس پچاس ہزار سال کے ایک ایک مرحلے سے گزر کر وہ حیولہ جو ہے ابتدائی وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے آگے ہے زالے کا عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم سبحان اللہ یہ ہے وہ خدا یہاں دو لفظ آئے ہیں عالم الغیب اور شہادت غیب تخلیق کی وہ منزل ہے وہ مراحل ہے جب وہ ابھی کنکریٹ شکل میں سامنے نہیں آتی اور شہادت اس کی اگلی منزل ہے جب وہ تخلیقی شکل کے اندر انسان کے سامنے آتی ہے اور کہا کہ یہ چیز خدا کی دو صفات کی مظہر ہے ایک تو عزیز کے معنی ہوتا ہے جس سے کسی شے کے اوپر غلبہ اور قوت حاصل ہو اور رحیم کے معنی ہوتا ہے جو نشو و نما دیتا ہوا اس کو آگے لے جائے اور اس سے آگے پھر پہلے یہ کلیہ بیان کیا یہ اصول بیان کیا اور اس کے بعد پھر ہے کہ اللہ زی احسنا کلّہ شعین خلا کہ جس نے ہر شے کو نہایت متناسب اور حسین تری انداز میں اس کی ابتدا کی الانسان من انسان اور اسی طرح سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ایک بے جان مادے سے کی اور دوسرے مقام پہ ہے کہ اس بے جان مادے سے میں جب مٹی میں پانی کی آمیزش ہوئی تو پہلا لائف کا جرم یا جرسوما وجود میں آ گیا اور وہ پھر اس کے بعد مختلف منازل طے کرتا ہوا اس عالم بصریت کے اندر پہنچا یہ تمام پروسیس جو گزرا ہے یہ سارا پروسیس یہ خدا کی صفت ربوبیت کی بنا پر ہے اور پھر ربوبیت بھی اس انداز کی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک شے جس حالت میں موجود ہے وہ اسی میں موجود ہے اور اسے اسی قسم کا سامان نشو و نما چاہیے وہ کہتا ہے کہ کلّلا یومن ہوا کی شان ہر شہ مختلف مراحل میں سے گزرتی ہے اور ہر مرحلے میں اس کے اس کے لیے مختلف قسم کا سامان نشو و نما چاہیے رحم مادر کے اندر نشو و نما کی اور کیفیت ہوتی ہے اس کی تفصیل ذرا آگے چل کر آئے گی اس دنیا میں جب وہ پہلے ہی سانس لیتا ہے تو یہاں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد فوراً ہی اس کو پرورش کے لیے جو جس غذا کی ضرورت ہوتی ہے اس غذا کے چشمے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی پھوٹ نکلتے ہیں اور اس کو وہ غذا ملتی ہے اور اس انداز سے ملتی ہے کہ جوں یوں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے وہ ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اگر پہلے دن اس کا دودھ اتنا زیادہ گاڑھا ہو جتنا آخر میں ہوتا ہے تو بچے کا میدا اسے ہضم نہیں کر سکتا اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے غذائیت بڑی کم ہوتی ہے یوں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے پانی کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی ہے غذائیت بڑھتی چلی جاتی ہے آخر میں جا کے جب وہ اناج وغیرہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ سرچشمے جو ہیں دودھ کے سوکھ جاتے ہیں اور پھر وہ زمینی فضا کے اوپر آ جاتا ہے عزیزہ نے من ربوبیت لیکن مغرب کے ایک سائنٹسٹ اور مرد مومن کے نظریہ ارتقاء کے تصور میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے مغرب کے سائنسدان انسان کی موجودہ شکل کو اس ایولیوشن کی آخری کڑی مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جب جس میں انسانی کی مشینری چلنے سے بند ہوگی ہو جائے گی تو انسان کا خاتمہ ہو جائے گا نظریہ ارتقا ختم ہو جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ جو حیولہ پیسر تم دیکھتے ہو انسان کا یہ اس کی طبی زندگی کا ہے اس کے اندر ایک شے اور بھی ہے کہ اگر اس کی نشو و نما ہوتی چلی جائے تو انسان کے جسم کی موت کے ساتھ وہ مر نہیں جاتی زندگی یا وہ شے جسے انسان کی ذات یا پرسنالٹی یا خودی یا نفس کہا جاتا ہے انسان کے جسم کے مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے آگے چلتی ہے اور اس نے آگے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے ہوتے ہیں لہذا انسان کی موجودہ حید یا اس کی زندگی کا کی کا موجودہ مرحلہ تو یہ ابھی ابتدا کی بات ہے کے الفاظ میں کہ جہاں دیباچہ افسانہ ماں یہ زندگی یہ جو دنیا ہے یہ تو ہمارے افسانے کا ابھی دیباچہ ہے اصل کتاب تو اس کے بعد شروع ہونی ہے اس کے لیے اقبال نے بڑے ہی لطیف پہرائے میں دو شیروں میں بات کہی ہے اور واضح رہے کہ اقبال کو اللہ تعالی نے یہ خصوصی نعمت عطا کی تھی کہ وہ قرآن کریم کے حقائق پہ گہری نظر رکھتے تھے اور اس کے بعد اس کے بیان کرنے کے لیے اتنا حسین انداز انہیں ادا کیا تھا عطا کیا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی شہریت کے بھی انتہا پہ پہنچتے تھے اور وہ شہریت محض شاعری نہیں ہوتی تھی بلکہ قرآنی حقائق کو نہایت حسین انداز میں پیش کرنے کا انداز ہوتا تھا ذرا اسی چیز کو دیجیے کہ یہ جو موجودہ انسان کی حیت ہے یہ اس کی مکمل تری آخری شکل نہیں ہے بلکہ خدا کے عالم امر یا اس کے تصور یا اس کے ڈیزائن میں جس قسم کا یہ انسان تھا یہ ابھی تو اس میں یہ پہلو بدل رہا ہے جسے کہا جاتا ہے ذرا شعر سنیے ہاں لیکن مشکل میری یہ ہے کہ شعر تو اس کے فارسی میں ہوتے ہیں زیادہ اشعار اور فارسی تو ایک طرف اب تو ہمارا دور ایسا آ گیا ہے کہ اردو زبان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب اس کا ٹرانسلیٹ اس کو ٹرانسلیشن کر کے بتا دیجیے لیکن بہرحال شیر تو اپنی زبان میں شیر ہوتا ہے کہتے ہیں کہ در مانیے آدم نگر آزمانچے کے میں پرسی ذرا لفظ آدم کے معنوں پر غور کرو مجھ سے تم کیا پوچھتے ہو آدم کے ایک معنی ہوتے ہیں گندی ہوئی مٹی وہی کمہار کے پاس جو چاک کے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے کہا اسے اعتبار سے ذرا دیکھو یہ تو ابھی دھندی ہوئی مٹی ہے ہنوز اندر طبیعت نہیں خلط موضوع شبد روزے ابھی تو یہ خالق کائنات یا انسان کا جو خالق ہے خدا ہے رب ہے یہ ابھی تو اس کے تصور میں اس کے قلب کے اندر پہلو بدل رہا ہے ابھی یہ موضوع نہیں ہوا موضوع مصرا اس میں ایک چیز اور قابل غور ہے شاعر کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے ایک مضمون آتا ہے وہ مضمون اس کے ذہن میں اس کے قد میں اس کے دل میں جسے کہتے ہیں پہلو بدل رہا ہوتا ہے اور جب پہلو بدلنے کے بعد الفاظ کی شکل میں آتا ہے تو اسے مصرع موضوع کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہنوز اندر طبیعت میں خلط ہے یہ موجودہ پیکر انسانی جو ہے یہ تو خالق کائنات کے قلب کے اندر ابھی پہلو بدل رہا ہے موضوع شبد روح سے کسی ایک دن جب یہ مصرع موضوع بنا تو اس کے بعد عزیزان جو کچھ کہا ہے اقبال ہی کہہ سکتا تھا کہا ہے موضوع شبد ای پیش پا افتادہ مضمون اس وقت یہ مضمون تو بڑا پیش پا افتادہ نظر آتا ہے کچھ اہمیت ہی نہیں نظر آتی جب یہ موضوع ہو گیا ایک دن تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یزدر دلس تاثیر اوپر خون شود روز ہے کہ اور تو اور خود اس کے خالق کا دل بھی اس کی تاثیر سے خون ہو کے رہ جائے گا اس نے تو وہاں پہنچنا ہے صاحب یہ ہے عزیزان من ربوبیت یہاں تک پہنچانا ہے اس نے انسان کو اولی جرسومہ حیات سے لائف سیل سے لے کر پیکر بشریت تک تبھی ارتقا انسان کے مرحلے میں آ کے اس میں ایک نئی چیز جسے ذات انسانی کہتے ہیں اس کا اضافہ اس کے جسم کے ختم ہو جانے پر انسانی ذات کی ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوا آگے بڑھتے چلے جانا آگے وہ کہاں بڑھتے چلے جانا ہم اس شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ بھی نہیں سکتے اس لیے قرآن نے اس کی زیادہ تفصیل نہیں دی ہے کہ یہ بات وہاں جا کے سمجھ میں آئے گی لیکن ایک ایک ایک ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے اس بات پر ایمان نہایت ضروری ہے کہ اس موت کے ساتھ انسان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا انسان کی زندگی آگے بھی چلتی ہے اور اس میں اگلے مراحل بھی طے کرنے ہیں عزیزہ نے من لفظ رب کے اس مفہوم کو سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ کیا اس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں بھی ہو سکتا ہے انگریزی کا کوئی سے آپ ترجمہ اٹھا لیجیے اس کا اس کے لیے لفظ لارڈ استعمال ہوا ہے آپ سوچئے کہ کیا لارڈ کا لفظ رب کے مفہوم کو ادا کر دیتا ہے مفہوم ادا کرنا تو ایک طرف معاف فرمائیے وہ تو اس سے کچھ اور الٹ جاتا ہے رب تو وہ ہے جو اولی نقطۂ حیات سے حیات زندگی کو نشو و نما دیتا ہوا اوپر لیے چلے جاتا ہے اور لارڈ کے اندر تو بات ہی کچھ تسلط کی تغلب کی اس چیز کی آ جاتی ہے اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تمام اصطلاحات جو انگریزی ترجمے میں استعمال ہوتی ہیں یہ ببلیکل ہیں بائبل کے الفاظ ہیں کرسچینٹی کے تصورات ہیں انہی تصورات کی روح سے ہمارے ہاں ان الفاظ کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے خواہ وہ مغرب کے ترجمہ کرنے والے ہوں یا ہمارے ہاں کے کرنے والے کیونکہ زبان تو ان کے ہاں بھی وہی ہوتی ہے جو مغرب میں استعمال ہوتی ہے اس لیے جب اس زبان میں ترجمہ کیا جائے گا تو کرسچینٹی کے تصورات تو آ جائیں گے اللہ کے لیے گاڈ کہا جائے گا تو وہ بات نہیں فادر کہتے ہیں وہ وہ آپ دیکھیے کہاں بات چلی گئی رب کے لیے وہ لارڈ کہتے ہیں خدا کے لیے لاڈ کا تصور یہاں نہیں آئے گا رب کے تو بات ہی اور ہو جائے گی سیدا نعمان اسی طرح سے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ قرآن کریم کے جتنے تصورات یہ کانسیپٹس ہیں جب بھی ان کو انگریزی زبان کے اندر آپ منتقل کریں گے تو وہ پھول کی پتی کو مسل کے رکھ دیں گے اس لیے یہ لارڈ نہیں ہے بلکہ یہ تو رب ہے ربوبیت کی شان کو لیے ہوئے اور ساری کائنات جو ہے اس کی شان ربوبیت کی مظہر ہے اسی لیے میں جو نظام ہے اسلام کا میں نے اس کے لیے نظام ربوبیت کی اصطلاح اپنے ہاں استعمال کی ہے اور وہ یہی چیز ہے حقیقت میں جیسے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ خدا کے وہ جو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے اندر اس کا اقتدار تسلیم کرنا ہے وہ اقتدار اس لیے ہے وہ اشیاء کے اوپر اس نے اس لیے اپنا اقتدار رکھا ہوا ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے کی نشو و نما کرتا ہوا چلا جائے وسائل زندگی پر اس کا اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پروگرام کے مطابق ان اشیاء کی نشو و نما کرتا چلا جائے ان اشیاء کی نشو و نما الحمد للہ ہے ربل اور اس کے بعد یہ لفظ آیا عالمین عالمین کے کیا معنی ہے یہ بھی بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ اسی سے حمدیت کا کا پورا تصور ذہن میں آئے گا ربوبیت اور ربوبیت عالمینی عالمین اس کا مادہ عین لام میم ہے جس کے معنی ہے جاننا پہچاننا چنانچہ عالم لام کے زیر کے ساتھ صاحب علم کو کہتے ہیں یعنی کسی بات کے کا جاننے والا پہچاننے والا لیکن یہ تو عربی زبان ہے لام کے اوپر جب زبر آ جائے اور عالم کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے کسی کی پہچان ہو سکے یعنی کسی شے کی علامت یا نشانی جیسے علم جھنڈے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ فوج کی نشانی ہوتا ہے علامت ہوتا ہے جھنڈا جھنڈے سے معلوم ہوتا ہے کہ فوج ہے اور کون سی فوج ہے آپ رات کے وقت کسی بیابان یا جنگل سے گزر رہے ہوں جہاں کسی انسان کا چراغ تک نہ مل سکتا ہو کہ اتنے میں دور سے آپ کو ایک ٹمٹماتا ہوا دیا نظر آئے اس سے آپ پہچان جائیں گے کہ وہاں کوئی انسان رہتا ہے وہ دیا کسی انسان کی موجودگی کی علامت یا علم بن جائے گا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کی کن و حقیقت انسان کے ہیتا ادراک میں نہیں آ سکتی لیکن اس کائنات کا وجود اس امر کی علامت ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے لہذا یہ محسوس کائنات خدائے غیر مریو غیر محسوس کے پہچاننے کی علامت یا ذریعہ کہلائیں گے اس سے ایک بلیغ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے قرآن مجید نے کائنات کو عالم کہا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات کا وجود مقصود بھی ذات نہیں بلکہ یہ فقط ذریعہ ہے کسی کے پہچاننے کا خود انسان کے مقام کے پہچاننے کا اور اس سے آگے بڑھ کر اس امر کے جاننے پہچاننے کا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جس کی عظیم القدر سکیم کے تابع یہ سارا نظام سرگرم عمل ہے لہذا یہ محسوس کائنات مقصود نہیں بلکہ کسی بلند و بالا مقصد کے حصول کا ذریعہ قرار پاتی ہے مغرب کا ایک سائنٹسٹ بھی کائنات کے اوپر تحقیق و تفتیش کرتا ہے اور وہ اس کی کنا اور وہ اس کے نظام کو جانتا ہے پہچانتا ہے اس کے نزدیک وہ عالم ہے اس کائنات کا لیکن وہ کائنات کو مقصود بھی ذات سمجھتا ہے اس سے آگے نہیں لیکن ایک مرد مومن مسلمان سائنٹسٹ جیسی کائنات کے اوپر تحقیق کو تفتیش کرتا ہے اور وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے منکشف کیا ہے یہ مقصود بذات ذات نہیں ہے بلکہ یہ اس سے ایک بلند اور بالا مقصد کے جاننے پہچاننے کا ذریعہ ہے اس لیے یہ کائنات ایک مرد مومن کے لیے مقصود بذات نہیں ہو سکتی علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کہی ہے کہ مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے یہ تو فقط علامت ہے نشانی ہے کسی بلند و بالا مقصد کی وہ مقصد کیا ہے آگے چل کر سامنے آئے گا یہاں لفظ عالمین آیا ہے رب العالمین جو عالم کی جمع ہے لہذا اس کے معنی ہوئے کائناتیں ہم تو اپنی اسی دنیا کو کائنات سمجھتے ہیں لیکن نہ معلوم خدا کی پیدا کردہ کتنی کائناتیں ہیں سال کے الفاظ میں کہیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں اور تعنت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں اور ایک بڑا خوبصورت شیر کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات یا ہو وہاں اور بھی ہیں یہ تو ہوا عالمین کہ ایک کائنات نہیں بہت سی کائنات ہیں لیکن یہ جو ایک کائنات بھی ہم کہیں گے یونیورس دی انٹائر یونیورس یہ اس کا کوئی کنارہ نہیں یہ لامتناہی سی ہے یہ عجیب چیز ہے ہے فائن آئٹ محدود ہے لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے علم الاخلاق کے ماہرین اسٹرانومی کے جاننے والے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کا کنارہ اور حد کوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں ایک ٹرم ہے دی ایکسپینڈنگ یونیورس حد کوئی نہیں لیکن ایکسپینڈ ہوتی جاتی ہے اور ان کا یہ انکشاف آج کی نئی چیز نہیں قرآن کریم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یزید و فی الخل ما یشاؤ پینتیس بٹا ایک اللہ تعالیٰ اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنی مخلوق میں اضافہ کرتا رہتا ہے کیا معلوم کتنی نئی نئی کائناتیں نت نئے دن وجود میں آتی رہتی ہیں مخلوق خدا بنگی کی کہ اس تحیر انگیز وسط کو پیش نظر رکھیے اور پھر اس حقیقت پر غور کیجیے کہ اس نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے یعنی تمام کائناتوں کی ربوبیت کا ذمہ دار ہاں، یزید و فی الخل کے ماں یہ ساتھ ہے تو وہ غالب کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ آرائے سے جمال سے فارغ نہیں ہنوز رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں اس تخلیق اس مخلوق ان کائناتوں میں نت نئے اضافے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہاں پھر ایک اور خصوصیت بھی تھی وہ تو قوم ہی عجیب تھی وہ سمجھتے تھے کہ مٹی اور پتھر کسی جامد چیزوں میں نشو و نما نہیں ہوتی اس لیے وہ عالم کا لفظ صرف جاندار یا ذی شعور چیزوں کے لیے بولتے تھے جن کی نشو و نما ان کی سمجھ میں آتی تھی آج تو بہرحال سائنٹسٹ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جنہیں ہم جامد یا بے جان چیزیں کہتے ہیں در حقیقت ان میں بھی نشو و نما ہوتی رہتی ہے لیکن عرب یہاں تک نہیں پہنچے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مٹی اور پتھر کی چیزیں ہیں وہ وہ, وہ عالم کے زمرے میں نہیں آتی ان کے لیے وہ عالم کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے اسی نہج سے وہ عالمین سے مراد دنیا کی مختلف قومیں لیتے تھے تو اگر ہم عربوں کے قدیم تصور کے مطابق اس لفظ کو جاندار اشیاء تک ہی محدود سمجھیں تو بھی قرآن کریم کی روح سے جاندار اسی کسی کرز تک محدود نہیں وہ کہتا ہے کہ فضائے آسمانی میں پھیلے ہوئے کروں میں بھی ایسے ہیں جن میں جاندار مخلوق موجود ہے عزیزہ نے مان ذرا سوچیے کہ چودہ سو سال پہلے یہ چیز خدائے خبیر و علیم کے سوا کون کہہ سکتا تھا وہ کہتا یہ ہے کہ وہ من آیات ہی خلق السماوات والارض وما بسا فی ہما من بتن آیات خدا بندی میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے ارض و سما کو پیدا کیا اور ان دونوں میں ارض اور سماوات ان دونوں میں جاندار مخلوق کو پھیلا دیا آج اس قرائے فضائی میں تیرنے والے اس فضائے بسیط میں تیرنے والے کروں کے متعلق جو تحقیقات ہو رہی ہے جہاں تک یہ لوگ پہنچ رہے ہیں وہ ایک نقطہ ہے جو ان کے پیش نظر ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے کہیں اگر نمی نظر آ جائے محسوس ہو جائے کہ اس میں نمی ہے تو اس سے یہ نظر آ جائے گا کہ اس میں جاندار مخلوق ہے کیونکہ جان یا زندگی کا تعلق نمی یا پانی سے ہے قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ارض اور سماوات یہی کرا ارض نہیں بلکہ سماوات میں بھی ایسے کرے ہیں کہ جہاں تمہیں جاندار مخلوق ملے گی اور اگلا ٹکڑا عزیز آنے من سنیے اور اس کے بعد میں ہی نہیں بلکہ فرانس کے اس نامور ڈاکٹر محقق وکیلے کے الفاظ میں وہ کہتا ہے اس کے بعد دنیا بھر کے سائنٹسٹوں سے کہ بتاؤ چودہ سو سال پہلے یہ بات کون کہہ سکتا تھا کیا کہا اس نے وہ جمے ہم یشاؤ قدیم جاندار مخلوق تمہاری عرض پہ نہیں ہے اس حجرام سماوی میں سے بھی ایسے ہیں کہ جن میں ہے اور خدا اس بات پر قادر ہے کہ جب اس کے قانون مشیت کا تقاضا ہو تو وہ تم میں اور ان کو آپس میں جمع کر دے ربط قائم کر دے <laughs> آج یہ جو چاند پر اور مریخ پر پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں عزیزان مان یہ وہی ربط تو ہے جسے قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا لیکن اگر ہم لفظ عالمین کے مفہوم کو سمٹا کر اس دنیا کے انسانوں تک محدود کر دیں تو اس کا مفہوم عالمگیر انسانیت یا جملہ اقوام عالم ہو جائے گا قرآن کریم میں اس لفظ کو ان معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے مثلا خود قرآن کو اس نے ذکر للعالمین کہا ہے اور دیگر مقامات پر اسے للناس کہا ہے یا ہد للناس کہا ہے اسی طرح اس نے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے اور دیگر مقامات میں حضور کی باست کافت للناس کے لیے ہوئی ہے اس اعتبار سے رب العالمین کے معنی ہوں گے تمام نو انسان کی نشو و نما کا ذمہ دار ہے میں عام طور پر اس کے لیے عالمگیر نظام ربوبیت کی اصطلاح استعمال کیا کرتا ہوں چنانچہ قرآن معیشت پر میری کتاب کا نام ہی نظام ربوبیت ہے عالمگیر انسانیت کی ربوبیت سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خدائے حقیقی جس کا تصور قرآن نے دیا ہے کسی خاص قبیلہ خاص نسل خاص قوم بلکہ کسی خاص اہل مذہب کا رب نہیں وہ عالمگیر انسانیت کا رب ہے اور اسی سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ جب خدا پر ایمان رکھنے والی امت امت مسلمہ یا جماعت مومنین کے ہاتھوں وہ نظام متشکل ہوگا جس کی روح سے خدا کی صفت رب العالمینی محسوس طور پر سامنے آئے گی تو اس کا عملی نتیجہ کیا ہوگا یہ نظام تمام نو انسان کو سامان نشو و نما بہم پہنچانے کی ذمہ داری اپنے ساتھ پر لے گا قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ وہ ارد اللہ اللہ ہا گیارہ بٹ اچھے قرائے ارض پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر نہ لے رکھی ہو رزق کے خزانے تو خدا نے مہیا کر رکھے ہیں لیکن اس کی پیدائش اور تقسیم انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے یہ امت سامان زیست زیادہ سے زیادہ پیدا کرے گی اور اس کے بعد اس کی تقسیم اس انداز سے کرے گی کہ کوئی انسان اس سے محروم نہ رہنے پائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد و ستائش ہونے کی اولی وجہ اس کی رب العالمینی بتائی گئی ہے اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعے سے سمجھیے ایک شاہی محل میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک جھونپڑی میں بھی غریب کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے خدا نے دونوں کی ربوبیت کا ذمہ اپنے اوپر لیا دونوں کے ہاں جو یہ بچے پیدا ہوتے ہیں دونوں ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے یکساں طور پر جاری ہو جاتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ محل کے اندر رہنے والی شہزادی رئیس زادی امیر آدمی کی بیوی اس کے ہاں تو اس کے بچے کو دودھ ملے اور غریب کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کو